شریف سنائیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نقافت البدان و شفا و طب القلوب دوائےا نو الابسار و غیا وہ عالیہ وصحب ہی وسلم اور جیسا کہ مخدوم گرامی حضرت اشرف میاں نے حکم دیا تو میں ترنم ہی میں پڑھتا ہوں مصر طرح پر میں نے تضمین کی ہے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دیں میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دیں ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا نا خدا کر دیں ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا نا خدا کر دیں عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دیں عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دیں مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دیں مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دیں اور حالات زمانہ کا تو اثر دل پہ پڑتا ہے لہذا شاعر مجبور ہے کہ ان حالات کی ترجمانی کرے اور ان حالات کے مطابق بھی بھی کچھ کہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں زمیں کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترا اے ندا کر دیں فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں غور سے سنیں یہ شیر قطابند ہے جہاں میں عام پیرام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دیں پلے تاریخ کو روشن میرے شمس الدخا کر دیں پلے تاریخ کو روشن میرے شمس دکھا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ زلف دتا کر دیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف فیدتا کر دیں تبسم سے گما گزرے شب تاریخ پر دن کا تبسم سے گما گزرے شب تاریخ پر دن کا ذی رخ سے دیواروں کو روشن آئینہ کر دیں ضیائے رخ سے دیوا رو کو روشن آئینہ کر دیں گلے تیبہ میں مل جاؤں گلوں میں مل کے کھل جاؤں گلے تیبہ میں مل جاؤں گلوں میں مل کے کھل جاؤں حیات جاویدانی سے مجھے یوں آشنا کر دیں حیات جاویدانی سے مجھے یوں آشنا کر دیں اور کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دیں انہیں منظور ہے جب تک یہ دورے آزما ہے انہیں منظور ہے جب تک یہ دورے آزمائش ہے نہ چاہیں تو ابھی وہ ختم دورے ابتلا کر دیں نہ چاہیں تو ابھی وہ ختم دورے ابتلا کر دیں اور مختار سے کیا ہے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دیں شیر بھول گیا سگے آوارے سہرا اس کا صحیح ترجمہ ہے سہرا سگے آوارے سہرا صحرا سے اکتا سی گئی دنیا سگے آوارے سہرا سے اکتا سی گئی دنیا بچاؤ اب زمانے کا سگانے مصطفیٰ کر دیں بچاؤ اب زمانے کا سگانے مصطفیٰ کر دیں مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یا ور ہیں وہ یا ور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں ہاں زمانہ خو گرے میں ہے حضرت توجہ فرمائے زمانہ خو گرے میں ہے نئی میں کی ضرورت ہے زمانہ خو گرے میں ہے نئی میں کی ضرورت ہے پلا کر اپنی نظروں سے وہ تجدید نشہ کر دیں پلا کر اپنی نظروں سے وہ تجدید نشاں کر دیں وہ صحبائے محبت دے کے تجدید نشاں کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ